لوگ تو بعض دفعہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں کچھ نہیں کہیں گے اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو تم بھی بے سکون ہو چکے ہوتے ہم مسلمان ہیں رب کے دین کے مجاہد ہیں اللہ ہمیں اسی پر موت دینا ہم اسی پر شہادت چاہتے ہیں پورا پشاور چلا دو جہاد کی دعوت کے ذریعے سے آگ لگا دو ایسی آگ جو منکرات کو جلا دے کیبل نیٹ ورک کو جلا دے ٹی وی کو جلا دے ہر برائی کو جلا دے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ان گندگیوں کو اٹھا کے باہر پھینکے گلی گلی پاگلوں کی طرح گھومو جھولیاں اٹھا کے مسلمانوں سے کہو مسلمانوں جہاد رب کا حکم ہے قرآن کی آیتیں سناؤ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وما لکم لا تقاتلون الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما انفروا خفافا وثقالا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم آیتوں پہ آیتیں سناتے چلے جاؤ مسلمانوں کو اس فریضے کی طرف لاتے چلے جاؤ گلیوں میں گھوم جاؤ بازاروں میں گھوم جاؤ جہاد آئے گا بے حیائی بھاگ جائے گی جہاد آئے گا ایمان زندہ ہو جائے گا اور ہماری زندگیاں قیمتی زندگیاں بن جائیں گی